مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین الكرام ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کا پورا دار و مدار پوری بنیاد غائب پر ہے مطلب یہ ہے آخرت ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے ایمان اس پر ضروری ہے فرشتے نظر نہیں آتے ایمان اس پر ضروری ہے پچھلے انبیاء علیہ السلاط وسلام کو ہم نے دیکھا نہیں ایمان اس پر ضروری ہے آسمان سے کتابوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ایمان اس پر ضروری ہے اللہ کی ذات اور اس کی تجلیات کو دیکھا نہیں ایمان اس پر ضروری ہے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ایمان اس پر ضروری ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں لیکن مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے پورا معاملہ ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک غیب پر ہے یقمین بالغیب و یقیمون الصلاح اللہ نے تعریف بھی یہ کی کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں جب ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد ہی غیب ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور دلوں اور دماغ کی حدیں جہاں پر ختم ہو جاتی ہیں نہ آپ دماغ سے جنت بنا سکتے ہیں نہ دل سے آپ جہنم کا تصور کر سکتے ہیں وہ تو ہمارے تصورات سے باہر کی دنیا ہے تو ایسے ہی مذہب اسلام کے وہ امور جو سمجھ میں نہ آتے ہوں ان کو انہی پر قیاس کر کر ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے ایک آدمی تجارت کرتا رہتا ہے اور زہر کی اذان پونے ایک بجے ایک بجے ہوتی ہے صبح دس بجے گیارہ بجے اس نے دکان کو کھولا نہ ساڑھے گیارہ میں گاہک آیا بارہ میں آیا سوا بارہ میں ٹھیک اذان کے وقت گاہک آیا اور صبح سے مکھیاں مار رہا تھا اچانک ایک بڑا کاروبار ہونے والا تھا بڑا نفع ہونے والا تھا نائب بلال معذن نے صدا لگائی حیا السلام آؤ نماز کی طرف کیا ترازو میں تولتے بیٹھے ہو کیا کپڑا ناپتے ہو کیا کھیتی باڑی کرتے ہو حیا اٹھو بات سمجھ میں نہیں آتی تو اگلا جملہ کہا حیا الفلا ارے نادا بے وقوف کامیابی تو یہاں ہے نظر کیا آ رہا تھا صبح سے مکھیاں مار رہا تھا وار نہیں ہو رہا تھا اب اگر ایک بے پار ہو جائے تو دن بھر کا مسئلہ حل ہو جائے بجلی کا بل نکل جائے کام والے کا خرچہ نکل جائے گھر کے چولہے کا مسئلہ حل ہو جائے یہاں مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور معذن کہتا ہے حیال الفلا تیرے ترازو کے ناپتول کے اندر کامیابی نہیں ہے تیرے دکان میں تیرے کارخانے کے اندر کامیابی نہیں کامیابی میرے در میں سجود ہونے میں نظر تو وہاں آ رہا تھا کیونکہ ایمان بالغیب غیب ہے جو مومن ہوگا مسلمان ہوگا اب تک جن چیزوں پر ایمان بالغیب لے کر آیا اللہ کو دیکھا نہیں مان لیا نبی کو دیکھا نہیں مان لیا آسمان سے کتاب کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں مان لیا پچھلے پیغمبروں کو دیکھا نہیں مان لیا تو اب اگر وہ ایمان سچا ہے تو اس کو بھی ماننا پڑے گا کاروبار کو ترک کرنا پڑے گا جمعہ میں صدا لگائی گئی ادا نو دیا بس یوم جمع آؤ الا اللہ ودر البئی یا آمنو اے ایمان والو یہ خطاب کسے ہے آپ میں سے کسی کا نام سلیمان ہے میں نے کہا او سلیمان پانی لے کر آ تو اب جو سلیمان ہوگا وہی میرے میرا مخاطب ہوگا اور جو نہیں ہوگا نہیں قرآن نے کہا یا یو الذین آمنو اے مومنو جب جمعہ کی اذان دے دی جائے جمعہ کے لیے بلا لیا جائے اب یہ خطاب جو مومن تھے انہوں نے سن لیا جیسے کہ میں نے کہا اے ابو بکر پانی لے کر آ اے سلیمان پانی لے کر آ جو ابو بکر ہوگا سلیمان ہوگا وہ لے کر آئے گا دوسروں کو ضرورت کیا اللہ نے یا یو الذین آمنو کہا اے ایمان والو تو جو ایمان والے تھے وہ پہلے سے غسل کر کے تیار تھے کپڑا پہن کے تیار تھے وقت سے پہلے اللہ کے در پر آ چکے تھے درود پاک پڑھ رہے تھے سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور فکارا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں جو لوگ پہلے سے موجود ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہے حاضر لبیک اے اللہ وقت سے پہلے تالا کھلنے کے فوراً بعد ہم حاضر ہو چکے تھے اپنے ایمان کا ثبوت دے چکے تھے تو خطاب کسے تھا ایمان والوں کو تھا یا یو الذین آ اے ایمان والوں ادا نو دیا عالی یوم جم کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے پکار لیا جائے فس او الا ذکر اللہ اور نمازوں میں مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری نماز چھوٹ جائے بھاگ کر آؤ اللہ کے دربار میں دوڑو نہیں یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے یہ حکم الحاکمین کا دربار ہے یہاں ادب سے آؤ یہاں احترام سے آؤ یہاں نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے آؤ یہاں دوڑ کر بے ادبی کے ساتھ آؤ لیکن جمعہ اتنا ادب اتنا جنت کا بازار اتنا اللہ اتنے اللہ کے انعامات اکرامات اب یہاں دوڑ کر آؤ اب جو مومن تھا وہ آ چکا اذان کے بعد بازار میں کوئی ہے اذان کے بعد ترازو پر کوئی ہے اذان کے بعد کارخانے میں کوئی ہے ازام کے بعد مکان میں کوئی ہے ازام کے بعد غسل خانے میں کوئی ہے اب وہ یا یو الدینہ آمنو ہوا یا یو الدینہ کفرو ہوا جو ایمان تھے وہ والے تھے آ چکے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں جو نہیں مانتے ماننے والے تھے وقت سے پہلے مان گئے وقت سے پہلے اللہ کے دربار میں آ چکے پہلی سب کی دوڑ تھی پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی دوڑ تھی خطاب کسے تھا اب فیصلہ ہو گیا اب جماعتوں میں مسلکوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو کافر مشرق بتانے کی ضرورت نہیں اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا جو اذان سے پہلے آ گیا اذان سن کر دوڑ کر آ گیا وہ یا الدینہ آمنو میں آ گیا اور جو اذان کے بعد بھی اپنے کاروبار میں ہیں بازاروں میں ہے مسافر پر جمعہ نہیں ہے عورت پر جمعہ نہیں ہے مجنون اور دیوانے پر جمعہ نہیں ہے بچے پر جمعہ نہیں ہے تو یہ جو اگر مسافر ہے تو معذور ہے اگر مجنون ہے پاگل ہے معذور ہے اگر نابالغ ہے معذور ہے اگر عورت ہے معذور ہے اب یا یادینہ آمنو دیا سلاطینی یوم الجمعہ کے بعد کوئی مرد نظر آتا ہے تو یا تو وہ پاگل ہوگا یا تو وہ عورت ہوگی اس لیے کہ مومن کو اللہ نے خطاب کیا پیار سے اے میرے لاڈلے اے میرے ایمان والے اے میرے جنت کے ماننے والے اے میرے عرش کے ماننے والے اے میرے کرسی کے ماننے والے اے میرے حوض کوسل کے ماننے والے اے میرے محبوب کی امت اتنے پیار سے کہا تو آ گئے وہ اب جو نہیں آئے تو یا تو مجنون ہوں گے ان کو دیوانوں کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا یا تو ان کا مردانہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا یہ مردوں کی ذات ہے یا ہجڑوں کی ذات ہے جو ہے مرد مومن وہ تو آ چکے یا یو الدینہ آمنو ادانو دیا تو یہ ہے ایمان کی دلیل کہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے اسے تو تاجر کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بازار میں رہنے کے اندر اس کی کامیابی ہے ترازو کے پاس رہنے کے اندر اس کی کامیابی ہے اور کاروبار میں رہنے میں اس کی کامیابی ہے لیکن اذان کہتی ہے حیا لل پلا کامیابی تو یہاں اللہ کے حضور ہے سود کا معاملہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آدمی کے پاس میں نے آپ کو سو روپے قرض دیے خدا نہ کرے میں نے شرط لگائی کہ جب آپ واپس کریں گے تو دس روپے زائد دیں گے پورے دنیا کا کیلکولیشن کیلکولیٹر کمپیوٹر حساب و کتاب یہی کہے گا کہ دس روپے بڑھ گئے اور میرے پاس سو روپے تھے میں نے ان سو روپیوں میں دس روپے خیرات کر دیے مسجد کے ہنڈاون ون کے اندر ڈال دیے کسی فقیر کے دے دیے یتیم کے دے دیے اور مسکین کو دے دیا تو ساری دنیا کا کیلکولیشن یہی کہے گا اور ساری دنیا کے کیلکولیٹر کمپیوٹر اکنامکس اور حساب و کتاب یہی کہیں گے کہ صاحب اس میں سے دس روپے گھٹ گئے آپ کے نبے روپے ہیں لیکن قرآن شریف عجیب فارمولا پیش کرتا ہے قرآن شریف کہتا ہے یم حق اللہ الربا ویور بداقات کہ سود تمہارے مال کو گھٹاتا ہے دنیا کہتی ہے کہ مال بڑھاتا ہے فکسڈ ڈپازٹ کیا آپ نے پانچ ہزار روپے پوسٹ آفس کے اندر اور کسی بینک کے اندر پانچ سال کے لیے فکسڈ ڈپازٹ کیا تو ان بینکوں کا اصول یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد دگنی رقم دیں گے اب یہ پانچ ہزار دس ہزار ہو گئی دس ہزار بیس ہزار ہو گئے پچیس ہزار پچاس ہزار ہو گئے یہی نا دنیا کا ہر کیلکولیشن یہی کہتا ہے کہ سود سے چیز بڑھتی ہے لیکن قرآن شریف کہتا ہے یم حق اللہ ربا سود سے مال گھٹتا ہے یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکہ ہے ویر بھی صداقات اور دنیا کا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ سو روپے میں دس روپے دیے تو دس روپے گھٹ گئے اور نبے روپے رہ گئے لیکن قرآن کہتا ہے ویر بھی صداقات اور یہ صدقہ یہ اللہ کے راستے میں مال دینا یہ مسجد کو مال دینا یہ جو ہے تمہارے مال کو بڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں ہے کتنا بڑھاتا ہے کمسلی حبت امبت امبت کے ایک دانہ کسی نے زمین کے اندر بویا اور اس سے ایک شاخ نکلی اور اس شاخ کے اندر ایک کوشا نکلا اور ہر کوشے کے اندر سو سو دانے اور پھر فرمایا منزل پرید اللہ فردن حسنا فلو لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں دے گا اللہ اسے اتنا کرے گا اتنا کرے گا کہ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس حساب کتاب کو نہیں کر پائے گا حدیث پاک میں آتا ہے سرور سر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ایک غریب کو کہیں گے بھائی صاحب میرے بندے یہ اوہد کے پہاڑ کے برابر تیرا اجر ہے تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا میرے راستے میں قیرات کیا جا اس کو لے جا وہ غریب اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ دنیا والے میری غریبی کا یتیمی کا بے کسی کا مجبوری کا ٹھٹا کیا کرتے تھے اے اللہ آپ بھی میرا ٹھٹا کریں گے آپ بھی میرا مذاق اڑائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری شان مذاق کرنے کی نہیں ہے اور میری شان ٹھٹا کرنے کی نہیں ہے یاد ہے کہ تم نے ایک کھجور میرے راستے کے اندر صدقہ کیا تھا خیرات کیا تھا ہاں ایک کھجور کیا تھا ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اور خوشو خزو کے ساتھ اس کو کیا تھا تو میں نے اس کو اپنی دانی ہتھیلی میں لے لیا اللہ کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے اللہ کی ہتھیلی کیسی ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانے ہم اس بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتے لیکن حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لیا اور اس کو بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا اور اتنا بڑھ گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں عہد کے پہاڑ کے برابر وہ کھجور کا دانہ ہو گیا کہا اللہ نے کہ وہ کھجور ہی تھا لیکن میں اس کو بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا تو دنیا نے یہ کہا کہ میرے پاس دو کھجور ہیں ایک کھجور میں نے دے دیا تو کہیں گے ایک کم ہو گیا لیکن قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے یہ تم نے مال کو بڑھا دیا یہ تم نے اپنی دولت کو بڑھا دیا سوت کے اندر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن شریعت کہتی ہے اس میں تمہارا مال گھٹ گیا یم حق اللہ ربا اللہ سوت سے مال کو گھٹاتے ہیں وہ یور بھی صدقات اور صدقات سے مال کو بڑھاتے ہیں اللہ کا عجیب و غریب فارمولہ ہے کہ دے کر اللہ کہتے ہیں کم ہونے کے بعد بڑھ رہا ہے اور کاروبار کاروباری آدمی سامنے ترازو میں تول رہا ہے اگر ایک لمحے کے لیے رک گیا اور اس کا کاروبار ہو گیا ایک لاکھ کا بھی نفع پچاس ہزار کا بھی نفع پانچ سو کا بھی نفع مل سکتا ہے لیکن کاروبار کو چھوڑا تو دنیا والوں نے کہا کہ یہ تیرا گھاٹا ہے اور یہ تیرا نقصان ہے لیکن دنیا بھر کی ازانے اور دنیا بھر کے بلال کے نائب چیخ کر چلا کر کہہ رہے ہیں حیال تیرا نماز کو آنا کسارا نہیں تیرا نماز کو آنا گھاٹا نہیں بلکہ تیرا نماز کو کاروبار کو چھوٹ کر آنا اہم کامیابی ہے اہم تیری سر بلندی ہے اہم تیری عزت ہے اسی میں کاروبار کے اندر نہیں اور کارخانے کے اندر نہیں لگتا کافروں کی کا چشمہ لگا کر دیکھیں تو یہ جو لوگ جمعہ کے وقت کاروبار کرتے ہیں نماز کے وقت کاروبار کرتے ہیں یا نماز کے وقت ملازمت میں ہیں ڈیوٹی میں ہیں تو یہ لوگ کافروں کا چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں ایمان کا چشمہ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چشمہ اگر کوئی لگا کر دیکھے حیال الفلاح کہ اس میں تیری کامیابی ہے اور اس میں تیری سر بلندی ہے ایسے ہی وہ جو مسئلہ ہے کہ اپنی زندگی میں آرام لانا ہے ایک تو دنیا والوں کا فارمولا ہے کاروبار کرو خود کے لیے کرو خود کی زندگی جیو دوسرا بھاڑ میں جائے اس کی جھوپڑی جلے اس کے پیٹ کے اندر آگ لگے اس کا خاندان تباہ ہو یہ دنیا والوں کا فارمولا نقلی دوائیاں بناؤ اپنی دولت کی تجوریاں بھرو دنیا والے مرے اور دنیا والے تباہ ہوں اور دنیا والے برباد ہو بھائی نقلی دوائی کھائے گا آدمی کڈنی نہیں جائے گی اس کی اس کا پھیپڑا خراب نہیں ہوگا اس کا لیور خراب نہیں ہوگا اس کا دل خراب نہیں ہوگا اسے بلڈ کینسر نہیں آئے گا آنے دو مرو یہاں انسپیکشن کرنے والوں کو رشوت دے دو وہ ٹھپا لگا دے گا کہ میں نے انسپیکشن کیا اوکے یہ دوائیاں صحیح ہیں ایک دوائی کے کمپنی میں کام کرنے والوں نے مجھے بتایا قسم کھا کر بتایا حضرت یہ لوگ زہر فروخت کرتے ہیں زہر فروخت کرتے ہیں ہم نے کہا کیسے کہا کہ ہر ایک انگریزی جو دوائی ہوتی ہے ایلوپیتھک جو دوائی ہوتی ہے وہ دوائی ایک وقت تک ہی کام کرتی ہے ہر دوائی کی پتی پر آپ دیکھیں مینوفیکچر ڈیٹ ہوگا اور ایکسپیری ڈیٹ ہوگا اب کروسنگ لیں یا اناسن لیں اس کے اندر ختم ڈیٹ ہوگا ختم کی تاریخ ہوگی ایکسپیری ڈیٹ ہوگا کہا کہ جب میڈیکل شاپ میں وہ دوائی وقت مقررہ کے اندر فروخت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس دوائی کو کمپنی والے واپس لیتے ہیں اور کیمیکل سے اس تاریخ کو دھو دیتے ہیں نہیں اگلے دو سال کی تاریخ اس پر چڑھا دیتے ہیں اور انسپیکشن کرنے والوں کو سوٹ کے بھر بھر کر وہ لوگ جو ہے نوٹ دے دیتے ہیں رشوت دے دیتے ہیں یہ زہر بیچتے ہیں یہ زہر کو فروخت کرتے ہیں دوائیاں بیچنے والے میڈیکل شاپوں سے آپ پوچھیں کہ ایک ورجینل کمپنی کی دوائی ہوتی ہے اس میں منافع کم ہوتا ہے اور نقلی دوائیاں بنانے والے ففٹی سکسٹی پرسینٹ جو ہے وہ دوائیاں دیتے ہیں وہ آپ اگر کسی دوا کی دکان میں جائیں اور ڈاکٹر کی پرچی آپ بتائیں وہ کہے گا کہ یہ جو ہے دوائی تو نہیں ہے لیکن کمپنی بدل کر دوسری دوائی ہے آپ کو کہتا ہے فارمولا سیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقلی دوائی ہے اور اس آدمی کو سکسٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ اس کو جو ہے پرسنٹیج مل رہا ہے یہ کیا ہے گلوکوز کے نام پر گندا پانی چڑھایا جا رہا ہے انجیکشن کے نام پر گندا پانی چڑھایا جا رہا ہے اور نقلی چیزیں بازار کے اندر فروخت کی جا رہی ہیں یہ انسان خود غرضی کے اندر مبتلا ہے نفس کی پوجا کے اندر مبتلا ہے ملک کے ملک تباہ ہو اور قوم کے قوم تباہ ہو کسی کا سہاگ گجڑے کوئی بچہ یتیم تین ہو کچھ بھی ہو جائے ارے صاحب یہ جو مسلمان ہیں مرغی کا کاروبار کرنے والے ہم ایک جگہ ایسی جگہ پر امامت کر رہے تھے کہ قریب کے اندر مرغی کی مارکیٹ تھی وہاں کے لوگ تاجر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے تو وہ لوگ ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مرغیوں کا وزن بڑھانے کے لیے پانی کے انجیکشن مارے جاتے ہیں اگر پانی کا انجیکشن مار رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اس مرغی کو بسلیری کا پانی چڑھا رہے ہیں کوئی برائی کی بات نہیں کہتے ہیں کہ جس گندے پانی میں مرغی کو دھویا جاتا ہے اور مرغی کی غلازت کو ڈالا جاتا ہے ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تو ہم مرغی پر انجیکشن مارنے کے لیے بسلری واٹر چڑھائیں گے کہتے ہیں کہ جس پانی کے اندر ہم مرغی کو دھوتے ہیں اور جہاں ہم غلازت کو ڈالتے ہیں وہیں سے سرنج کے اندر اس گندے مواد کو لیتے ہیں اور مرغی کے اندر چڑھا کر اس کا وزن جو ہے ہم بڑھاتے ہیں بتائیے یہ کون یہ آخا پر ایمان لانے والے اس آخا پر نبی رحمت پر کہ بازار کے اندر گئے اور بازار کے اندر ایک گیہوں کا یا جو کا موٹا تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہاتھ ڈالے اوپر سوکھا گیہوں تھا اندر بھیگا گیہوں تھا تاجر سے پوچھا بیچنے والے سے اور دکاندار سے پوچھا یہ کیا بات ہے تو دکاندار کہنے لگا اگر میں گیلا گیہوں اور بھیگا گیہوں اوپر رکھوں تو پھر کون گاہک میرے پاس آئے گا میرا ویپار کہاں ہوگا میں اس کو سوکھا گیہوں بتا کر دیدا گیہوں جو ہے تاکہ تول اس کا بڑھتی آ جائے اور زیادہ ہو جائے میں اس کو تولتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا من غشنا پلحی سا جو دھوکہ دے وہ ہماری ذات اور برادری میں نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا نہیں ہے آپ اگر موٹر پارٹس کے بیپاری ہیں آپ کے دکان میں کوئی ایسا پرزا ہے جو پرزا نقلی ہے آپ اگر جو ہے میڈیکل شاپ کے اندر دوائیاں فروخت کرنے والے ہیں اناج اور غلہ بیچنے والے ہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے اس کے اندر کیمیکل ملا ہوا ہے آج کل سبزی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نان ویج کھانے سے ہارٹ آتا ہے کولیسٹرال آتا ہے گوشت کھانے سے آتا ہے چربی کھانے سے آتا ہے اب سبزیاں بھی زہر سے محفوظ نہیں رہی اب سبزیوں کو ہر ایک کلر کا کیمیکل مارا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ صاحب بالکل ترو تازہ ابھی پاک سے توڑ کر جو ہے اس خطی کو کرے پاک کو بیچا جا رہا ہے اس بھاجی کو بیچا جا رہا ہے ٹماٹر کو انجیکشن دیا جاتا ہے ایک پیسے کا دو پیسے کا وہ سوچ جاتا ہے پھول جاتا ہے اور خون کی طرح اس کا کلر لال ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے خود غرضی وہ جانتا نہیں کہ یہ کتے کو نہیں ڈالا جا رہا ہے یہ بکرے کو نہیں ڈالا جا رہا ہے مجھ جیسا کوئی انسان کھائے گا کھائے گا اس کی طبیعت خراب ہوگی ہو سکتا ہے موت موت کے منہ کے اندر وہ چلا جائے اس کی بیوی کا سہاگ گزڑ جائے اس کے بچے یتیم ہو جائیں نہیں کوئی بیوہ ہو جائے کوئی یتیم ہو جائے کسی کے گھر کا سہاگ گزر جائے کسی کے گھر کی سیمت چلی جائے صاحب میری دولت بننی چاہیے میرا مان بننی چاہیے نقلی پرزے گاڑیوں کے بیچے جاتے ہیں گھاٹ سیکشن کے اندر جاتا ہے اچانک بریک فیل ہو جاتا ہے اور وہ گاڑی گھاٹ کے اندر اور جنگل کے اندر گر جاتی ہے کون ہے ذمہ دار یہی بیچنے والا ذمہ دار ہے جو اس پرزے کو اصلی بتا کر بیچا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے بم بم بم بم کا ہوا کھڑا کیا گیا ہے ایئرپورٹ کے اندر جاؤ چیکنگ کی جاتی ہے بس اڈوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں ریلوے اسٹیشنوں کے اندر مال کی چیکنگ کی جاتی ہے ہر جگہ اب تو افسوس یہ ہے کہ بعض ہمارے مساجد والے اور مرکز والے بھی اپنے مسجدوں کے اندر بورڈ لگا رکھے ہیں کہ صاحب یہاں پر کوئی بیاگ لے کر نہ آئے یہاں پر راتوں کو سوئے نہیں کیمرے بھی لگا دیے ہیں اور عیدگاہوں کے اندر جو ہے کیمرے لگا کر چیکنگ کر کر اندر لاتے ہیں اب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اعتبار اٹھ چکا ہے اس ظالم خود جھوٹے خدا نے وقت کے فرعون نے وقت کے دجال نے ایک جھوٹی چال چلی بم کی اور ایک افواہ اٹھایا اور ایک اس نے سازش رچی کہ بم سے ہوائی جہاز تباہ ہو سکتا ہے بم سے ریل گاڑی تباہ ہو سکتی ہے بم سے آبادی ویرانے میں تبدیل ہو سکتی ہے ایک نمبر کا دھوکہ اور ایک نمبر کا فراڈ ہے دنیا کے لوگوں کے خیال کو کنورٹ کرنے کے لیے اور ان کے سوچ اور سمجھ کی دھارا کی پٹری کو بدلنے کے لیے ایک سازش رچی گئی ہے اور مسلمان اس کا شکار ہو گیا ہے میں آپ کو کہتا ہوں ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ہندوستان کے اندر کتنے بم پھٹے اجمیر کے اندر پھٹا مکہ مسجد کے اندر پھٹا اور سترہ سال پہلے بامبئی کے اندر پھٹا پورے ملا کر آپ کو دو ہزار ڈھائی ہزار یا میکسیمم تین ساڑھے تین ہزار لوگ ان بموں کی وجہ سے مرے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ایک بم پھٹتا ہے دو آدمی مرتے ہیں چالیس آدمی مرتے ہیں اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں نقلی دوائیوں سے ملکوں کا سفایا ہو جاتا ہے خاندانوں کا سفایا ہو جاتا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ صاف ستھرا پانی اپنی جنتا کو دے اپنے ملک میں بسنے والوں کو دے یہ جو پانی آتا ہے لیاب میں لے جا کر اس کا اینالس کرائیے آپ اس کا تجزیہ کرائیے اگر آپ کے پاس روپیہ نہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں لیاب کے پاس جانے کا ایک کانچ کے گلاس میں شیشے کے گلاس میں کاویری کا جو پانی سپلائی پینے کے نام پر کیا جاتا ہے آپ اس کو رکھیے تین دن کے بعد دیکھیں گے اس کانچ کے گلاس میں نیچی سطح پر آپ کو سو گرام پچاس گرام مٹی ملے گی یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ یہ جو پائپ لائن ہے جگہ جگہ پھٹی ہوئی ہے اسی کے پاس سے ایک گٹر کی لائن جاتی ہے جب پانی کو بند کر دیا جاتا ہے پائپ لائن کے اندر ویکیوم پیدا ہوتا ہے آپ نل کھولیں تو اس نل کے اندر ہاتھ رکھیں یا آپ اس نل کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھیں وہ نل پانی کو چوس لے گا وہ ویکیوم ہوتا ہے کہ جب کوئی پائپ خالی ہوتا ہے اور اس کی ہوا اور اس کا آکسیجن باہر نکلتا ہے وہ ویکیوم پیدا کرتا ہے تو ان ہولوں سے اور ان کھڈوں سے ویکیوم کے ذریعے سے پاس ہی کے اندر گٹر کی نئی پھوٹی ہوئی رہتی ہے اس گندے پانی کو یہ پورا خرید لیتا ہے اور پورا جذب کر لیتا ہے اور صبح نہار پیٹ ساڑھے تین چار بجے جب کاویری کا پانی آتا ہے گٹر کا پانی مل کر انسانوں کے بلی پاخانے کا پانی مل کر انسانوں کا پیشاب مل کر جانوروں سوروں کتوں اور گدھوں کا پاخانہ اور پلیت مل کر دنیا کے سب سے بڑے ایک نمبر کے دہشت گرد یہ کتے حرام زادے ہیں جو انسانوں کو گندا پانی پلاتے ہیں انسانوں کو نقلی دوا دیتے ہیں انسانوں کے معاملات کے اندر گھوٹالا کرتے ہیں انہوں نے دنیا والوں کو دھوکہ دے رکھا ہے بے وقوف بنا رکھا ہے خاں بخا کی کروڑوں روپے کی چکی ایک عزت دار انسان کو ایئرپورٹ کے اندر مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو ہے اٹھائے اور اسے چک کرتے ہیں یہ کون سی عزت کا مسئلہ ہے ہمارے کچھ کمی متولی اور نالا مسجدوں کے اندر کیمرے فٹ کر دیے ہیں کوئی مسجد کو نہیں اڑاتا کوئی مدرسے کو نہیں اڑاتا یہی لوگ سازش کر کر پھر عوام کا دھیان اس طرف کرواتے ہیں ابھی نو بھارت نام کی تنظیم پہلے مکہ مسجد کے اندر جو بم دھماکہ ہوا پچھلی تقریریں اٹھا کر دیکھیں ہم نے کہا کہ مسلمان کرنا تو دور کی بات مسلمانوں میں بلا درجے کا مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی حرارت ہوگی وہ یہ ذلیل کام نہیں کر سکتا اجمیر کی درگاہ کے اندر میں نے کہا کہ مسلمان کو گرفتار کیا جا رہا ہے دیمن بریلوی کے جھگڑے کا روپ دیا جا رہا ہے آج اے ٹی ایس والوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ہندوؤں کی کارستانی تھی کہ جنہوں نے مالیگاؤں کے اندر شب برات کے اندر مسجد کے سامنے بم دھماکہ کیا مکہ مسجد کے اندر حیدرآباد میں بم دھماکہ کیا اجمیر کے اندر بم دھماکہ کیا اسی وقت کے بعد ہم نے کہا مسلمان اتنا گیا گزرا نہیں کہ اس کے دل سے دراہ کی عظمت نکل جائے اس کے دل سے جمعہ کی عظمت نکل جائے اس کے دل سے مسجد کی عظمت نکل جائے حرام زادے دنیا والوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں جو ان انسانوں کے جانوں سے سودا کر رہے ہیں انسانوں کی عورتوں کا سہاگ اجاڑ رہے ہیں بچوں کو یتیم کر رہے ہیں آبادیوں کو ختم کر کر قبرستانوں کو اور شمشان گھاٹوں کو آباد کر رہے ہیں اور لوگوں کو بم بتا بتا کر بے وقوف بنا رہے ہیں بم سے کوئی مرتا نہیں اگر ہوائی جہاز میں کوئی بم لے جانے والا ہو تو وہ اتنا بے وقوف ہے کہ سوٹ کیس کے اندر ہینڈ کیری کے اندر ایک زندہ بم لے کر جائے گا بیوقوف بنانے کے لیے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں اور سیکورٹی لگایا ہوا ہے عوام کا کروڑوں روپیہ اربوں خربوں روپیہ یہ بدنام کر رہے ہیں یہ گھوٹالے کرنے والے یہ نقلی مال بیچنے والے یہ نقلی دوائیاں بیچنے والے اور یہ رشوت لے کر پارلیمنٹ کے اندر غلط قسم کی باتیں اٹھانے والے بے حیائی کو فروغ دینے والے آج یہ فلموں کے اندر کام کرنے والے اگر میرے اللہ کی قسم کسی پگڑی والے کی عدالت یہاں پر قائم ہوتی کسی داڑی والے کی عدالت یہاں پر قائم ہوتی یہاں کی عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کیے جاتے اور لائر ملا ہوتا مولوی ہوتا کاسمی ہوتا ندوی ہوتا بجائے کالا کوٹ پہننے کے وہ جبا شری پہن کر امامہ پہن کر لائری کرتا میرے عزت و میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جن فلموں میں کام کرنے والوں کی تم پوجا کرتے ہو ایک ایک کا نام لے کر تم یہ سمجھو میں اس کا بھی نام لیا میں اس زانی کا بھی نام لیا یہ حرام زادے ہیں یہ حرام زادے ہیں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں انہوں نے عورت کے سر سے آنچل کو نکالا انہوں نے برقے کو نکالا انہوں نے آبرو کو نکالا انہوں نے عزت کو نکالا انہوں نے زنا کو فروغ دیا انہوں نے عصمت کی چادر کو چاک چاک کیا میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم کسی ملا کی عدالت ہوتی ایک ایک سولی پر میں دین کے اجالے میں بارہ بجے لٹکا دیتا یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں یہ نقلی مال کو اصلی مال کہہ کر فروخت کرتے ہیں فیئر اینڈ لولی کی مثال میں دے کر کہتا ہوں کتنے فلموں میں کام کرنے والے جامع عورتیں یہ کہتی ہیں میری سندرتا کا راز اور میرے چہرے کی خوبصورتی کا راز یہ فیرن لولی ہے میں نے آٹھ دن کے استعمال سے میرا چہرہ چاند جیسا ہو گیا دنیا کے اندر کون سی کالی کلوٹی چمبارنی تھی جو اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی کروڑوں روپے لے کر یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں کلکتہ کی زمین سے ہو کر آیا ہوں مجھے دیکھ کر خون کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں اے رب کائنات کاش اسلام کا حکم چلتا کاش اسلامی عدالت ہوتی کاش اسلامی قانون ہوتا تو یہ پینتالیس ڈگری اور سینتالیس ڈگری گرمی کے اندر ہم اے سی کے اندر بیٹھا نہیں جاتا پنکھے کے اندر بیٹھا نہیں جاتا آدمی پسینے میں نہ رہا ہے کلکتہ کی سرزمین کے اندر بہار کا مزدور جانور کی طرح جان جو ہے گاڑی کو کھینچتا ہوا لے جاتا ہے یہ سرمایہ دار لوگ ہیں جو اس کے خون کو چوس رہے ہیں اسلام کی عدالت ہوتی میرے آقا کے پرمودات ہوتے جنہوں نے غلام کو اس کا حق دیا جنہوں نے عورت کو اس کا حق دیا جنہوں نے مرد کو اس کا حق دیا جنہوں نے چھوٹوں کو ان کا حق دیا جنہوں نے بزرگوں کو حق دیا اور آپ نے فرمایا لم منلم یاخر انا اور ولم یرحم انا تغیرا فلیحا بننا تاکہ بڑوں کی کرو چھوٹوں پر شفقت کرو جنہوں نے کہا ارحم من فی العرب عرب من فی کو کہ زمین پر رہنے والوں پر زمین پر بسنے والوں والوں پر تم رحم کرو کتوں پر رحم کرنا سکھایا جانوروں پر رحم کرنا سکھایا چڑیا پر رحم کرنا سکھایا درخت کو جنگ کے میدان کے اندر زندہ درخت کو کاٹنے سے منع کرنا سکھایا یہ بے وقوف لوگ ہیں مخالف دہشت گردی کانفرنس ارے کیا ضرورت ہے تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی کہو کہ فلموں میں کام کرنے والے سانی اور پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی کرنے والے ایم پی اور ودھان سبھا کے اندر نمائندگی کرنے والے ایم وی اور کارپوریشن کے اندر نمائندگی کرنے والے کاؤنسلر ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں یہ رشوت لے کر اور یہ پیسہ لے کر یہ الٹا پلٹا کرتے ہیں یہ غریبوں کا خون چوستے ہیں یہ جانور کتے کا بسکٹ کھا جاتے ہیں یہ جنگلوں میں رہنے والے درندوں کا گوشت کھا جاتے ہیں یہ قیدیوں میں رہنے والوں کی جیلوں میں رہنے والے کی غذا کا گھوٹالہ کرتے ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں میں کہتا ہوں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میڈیا کے دھوکے میں نہ ہو میڈیا ایک دھوکہ ہے میڈیا ایک دھوکہ ہے میرا رب سچا مومن ازدق من اللہ حدیثہ کون اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے کون نبی سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے کون قرآن سے زیادہ سچی کتاب ہو سکتی ہے کون سی بات حدیث سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے مانو میری بات ممبر کی صدا سچی ہے محراب کی صدا سچی ہے مسلمانوں جب سے تم نے ممبر سے دور ہو گئے محراب سے دور ہو گئے ان کافروں کی بات پر اعتماد تم کرنے لگے ان چماروں کی بات پر اعتماد کرنے لگے ان کاؤنسلروں کی بات پر اعتماد کرنے لگے ان فلموں کی زانیوں پر بات پر اعتماد کرنے لگے ابھی دارلوم دیوبند نے ایک فتوا دیا ایک فتوا جاری کیا فتوے کے اندر نہ کوئی تردد ہے فتوے کے اندر نہ کوئی جھول ہے نہ فتوا بدلا جا سکتا ہے نہ فتوا دارلوم دیوبند کے باپ کا ہے کہ اس کے اندر وہ رد و بدل کرے ایک سائل نے مسئلہ پوچھا کہ عورت ملازمت جو کرتی ہے اور بغیر پردے کے کرتی ہے چہرہ کھلا ہوا ہے اور مردوں سے میل جول ہے وہ کون سی ملازمت ہے سافٹ ویئر کام کے لیے عورت جاتی ہے اور انجینئرنگ کے لیے جاتی ہے وہ جو ہے کال سینٹروں میں ملازمت کے لیے جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا اور دنیا کی سب سے بڑی کرامت ہوگی وہ عورت وقت کی رادیہ بسری ہوگی وہ عورت وقت کی قطب ہوگی ولیہ ہوگی کہ ڈیوٹی کے لیے اپنے گھر سے باہر جائے وہ پولیس کی ملازمت کے لیے جائے وہ سیکورٹی چیکنگ کے لیے جائے وہ ایئر ہوسٹس کے لیے جائے وہ کسی کام کے لیے جائے اور اس کی عزت بچ جائے اس کی آبرو بچ جائے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جو کہتے ہیں کہ سات عجوبہ اس اور عورت کو لاؤ میں اس عورت کو آٹھ موجودہ مانتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹرول ہو اور ماچس کی تیلی کچھ جلا کر اس پر ڈالا گیا ہو اور پیٹرول کو آگ نہ لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ کروسل ہو اور اس پر ویسٹ جلا کر آگ پھینکی گئی ہو اور کریسنگ کو آگ نہ لگے عورت کو دیکھ کر جذبات نہ بھڑکے عورت کو دیکھ کر شہوت نہ بھڑکے عورت کو دیکھ کر اس کی قربت کا جو ہے دل کے اندر ارادہ نہ ہو تم کون ہو کس کھیت کے ملی ہو اور جو کال سینٹر میں کام کرنے والے بی ایل میں ہچل میں کام کرنے والے ملازمت کرنے والے یہ کون سے آسمان سے ٹپکے ہیں یہ کون سے زمین سے اگے ہیں کلام پاک کا تیرواں پارا سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام پیغمبر سے بڑھ کر دنیا میں نہ میں نہ میرا باپ نہ آپ نہ آپ کے باپ نہ پیران پیر نہ ان کے والد نہ خواجہ اجمیری نہ ان کے والد کتب کتب ہوتا ہے ولی ولی ہوتا ہے پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے پیغمبر کے قدموں کی دھول کو دنیا بھر کے اختاب نہیں لگ سکتے کتب کوئی بنتا ہے وہ پیغمبر کے جوتیوں کے صدقے میں بنتا ہے ولی کوئی بنتا ہے پیغمبر کے جوتیوں کے صدقے میں بنتا ہے اگر کوئی شہید بنتا ہے مومن بنتا ہے پیغمبر کے جوتیوں کے صدقے میں بنتا ہے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر پیغمبر کے نیٹ ورک سے ہٹ کر اگر کوئی ولی ہے وہ ولی اللہ نہیں وہ ولی الشیطان ہے اگر پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر کوئی قطب ہے وہ کتب الہی نہیں وہ کتب شیطانی ہے وہ کتب ابلیس ہے وہ کتب الہی نہیں ہو سکتا اگر کتب الہی ہونا ہے پیغمبر کے طریقے پر چلنا پڑے گا پیغمبر کے راستے پر چلنا پڑے گا پیغمبر کائنات کا سب سے قیمتی اسایا ہے پیغمبر کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے حضرت یوسف علیہ سلاد و سلام پیغمبر تھے عام انسان نہیں تھے کلام پاک کا تیروا پارہ سورہ یوسف جب زلیخا بند سات دروازوں کے بعد بند کمرے کے اندر حضرت یوسف علیہ صلاح وسلام کو دعوت زنا دی اور دعوت برے کام کی دی قرآن کہتا ہے ولاقد ہمت بھی ہی وہ ہما بھی یہ قرآن کے الفاظ ہیں میں مجبور ہوں کہ اگر دیوبند کہتا میں مانتا نہیں اگر بریلی کہتا میں مانتا نہیں اگر نظام الدین مرکز کہتا میں ٹھکرا دیتا اگر دنیا کا کوئی مبلک کہتا کوئی مجدد کہتا کوئی مفسر کہتا کوئی دارالفتا سے فتوا جاری کرتا مجھے حق تھا مجھے اختیار تھا کہ میں فٹ بال کی ٹک کی طرح مار کر اس کو ٹکرا دیتا میں کیا کروں مسلمانوں مجبور ہوں کہ قرآن کا ایک حرف کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے قرآن کے ایک زبر زیر کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے ایمان نکل جاتا ہے مجھے اگر اتنا ایمان بچانا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ بولا قد ہمت بھی کہ زلیخا کے دل کے اندر برائی کا ارادہ ہوگا سات دروازے بند کے بعد اگلا جو کمرہ تھا جس پر مسحری رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے زلیخا پوری آب و تاب کے ساتھ پوری زیب و زینت کے ساتھ پوری طرح بن کر سور کر <coughs> حضرت یوسف علیہ سلامت سلام کے قریب گئی اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے ولا قد ہمت بھی ہی کہ زلیخا کے دل میں برائی کا ارادہ آ چکا تھا وہ ہما بھی ہا اور حضرت یوسف کے دل میں بھی آ چکا تھا یہ آنا فکری بات ہے یہ مردانیت کی دلیل ہے آنکھیں رکھ کر پھر کسی عورت کی طرف نگاہ نہ جاؤ یہ نہیں ہو سکتا ہاں کوئی کہے کہ میں اندھا ہوں میں پرہیزگار ہوں عورت کو نہیں دیکھتا یہ الگ بات ہے میں ہجڑا ہوں میں نہ مردہ ہوں میرا خیال نہیں جاتا یہ الگ بات ہے عورت باہر نکلے اور اس کی عزت بچ جائے اس کے آبرو بچ جائے اے تجھے ہمارا سلام اے انار کا درخت تجھے ہمارا کروڑوں سلام اللہ کی رحمتیں تجھ پر چھائی رہیں تیرے محافظین نظر بد سے بچیں تیرے دائی تیرے مبلغ تیرے خادمین کی اللہ حفاظت کرے اپنی حفاظت کے دائرے میں لے کسی ساحل نے فتوا پوچھا اور اس کے اندر یہ بات تھی کہ صاحب کہ عورت ملازمت کو جاتی ہے بے پردہ تو انہوں نے صاف کہا عورت کے لیے اپنے چار دیواری کو چھوڑ کر بغیر ضرورت کے بغیر پردے کے جانا حرام ہے ناجائز ہے اب یہ مفتیان کرام کون مفتی یہ فلم میں کام کرنے والی شبانہ اعظمی یہ مفتی آزما ہے اور یہ کون ہے یہ جاوید ساحل ہے رائٹر یہ کون ہے یہ شبانہ اعظمی کے والد محترم مفتی اعظم ہیں ہندوستان کے یہ کون ہے سلمان خان ہیں یہ کون ہیں شاہ رخ خان ہیں یہ اکابرین امت ہیں یہ کہتے ہیں کہ نا صاحب ہماری بیویاں تو جاتی ہیں بغیر پردہ جاتی ہیں اب اخباروں کے اندر وہ نام نہاد منافق جو بظاہر مسلمانوں کے خاندان میں مجبوری سے پیدا ہو گئے تھے کھل کر انہوں نے زہر کو اگلا اور کہا یہ پردہ یہ حجاب یہ برقع یہ سب مولویوں کی دین ہے اصل دل کا پردہ ہے اصل دماغ کا پردہ ہے کہ حضرت یوسف دل کا پردہ نہیں جانتے تھے حضرت یوسف دماغ کا پردہ نہیں جانتے تھے حضرت یوسف کے خون کے قطرے قطرے کے اندر جو تقوہ تھا اس تقوی کو پورے عالم کے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے پورا عالم جنت میں چلا جائے گا خون کے قطرے قطرے میں خدا کا خوف تھا لیکن عورت کا اتنا خطرناک تھا کہ میرا رب کہنے پر مجبور ہوا والا قد ہمت بھی بہا کہ زلیخا کے دل میں برائی کا ارادہ آیا حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے دل میں برائی کا ارادہ آیا تو یہ تو تھی بات ہم جو ہے ان کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے اللہ نے ان کو معاف کر دیا اللہ نے درگزر کر دیا بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زلیخا تعیب ہو گئی اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی اور اللہ نے ان کا نکاح کروا دیا ہم تبصرہ کرنے والے کامنٹری کرنے والے کون ہوں گے اللہ کے اور اللہ کے محبوب پیغمبروں کے درمیان بتانا یہ تھا کہ عورت کا فتنہ اتنا ہے کہ وقت کے پیغمبر کو بھی اس نے ہلا کر رکھ دیا وقت کے پیغمبر کے زمین کو اس نے جھجوڑ کر رکھ دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھی انہی فتنوں سے تباہ ہوگی برباد ہوگی جو فتنے بنو اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے تھے اور وہ فتنے کیا تھے صحابہ کرام نے پوچھا آخا نے فرمایا کہ بلو اسرائیل عورت اور مال کے فتنے سے بچ نہ سکے میری امت بھی ان دو فتنوں کا شکار ہو جائے گی تو اس لیے عورت کے لیے پردے کو لازم قرار دیا گیا یہ اصل میں عورت کی عزت ہے یہ کمینے دماغوں کی سوچ ہے کہ عورت کو قید میں ڈال دیا گیا عورت کو چھپا دیا گیا بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ نے اپنے ناموں میں سے صفاتی ناموں میں سے عورت کو اپنا نام دے دیا اللہ نے کسی اور کو اپنا نام نہیں دیا حضرت شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے انہوں نے مجمع سے سوال کیا اے لوگوں تم کیا جانتے ہو کہ اللہ نے اپنی صفت عورتوں کو دی ہے وہ کون سی صفت ہے مجمع میں سکوت تاری ہو گیا اور مجمع جواب نہیں دے پایا حضرت عطا اللہ شاہ بکاری رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے آپ نے سنا ہوگا ظاہر باطم اللہ ظاہر بھی ہے اللہ باطن بھی ہے ظاہر کے معنی دکھنے والا اور باطن کے معنی مستور چھپا ہوا عورت کے معنی بھی چھپا ہوا اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی کہ عورت کو عورت کو لیڈیز کو عورت کا نام دیا اور اپنا نام جو باقی تھا مستور اللہ نے وہ صفت عورت کو دے دی کہ میں چھپا ہوا ہوں تو بھی چھپی ہوئی راہ اپنے حسن کو ظاہر نہ کر اپنی باتوں کے اندر تو جو ہے کھینچ میچ نہ کر کہ جس سے دوسروں کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا ہو اور دوسروں کے دلوں کے اندر فتنہ پیدا ہو تو اس لیے اللہ نے اس کی تعظیم کے طور پر تقریم کے طور پر کہا کہ تو گھر کے اندر رہ کر انسان انسانیت کے کارخانے کے اندر تو خواجہ اجمیری کو پیدا کر تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پیدا کر تو قاسم نانوتوی کو پیدا کر تو شہیدوں کو پیدا کر تو ترمیزی اور بخاری کو پیدا کر تو محدث اور مفسر کو پیدا کر اس انگریز کمینے نے اس یہودی نے اس وقت کے اور دجال نے اس کو دھوکہ دیا کہا کہ تو باہرا تو چپل کے کارخانے میں آ جا تو باہرا تو ایئر ہوسٹس بن جا تو باہرا تو نرس بن جا تو سسٹر بن جا میں نے کہا کہ ہوائی جہازوں کے اندر ان ایئر ہوسٹسوں کو دیکھ کر اللہ کی قسم مجھے رحم آتا ہے کہ اے میری بہن شریعت کو تم ماننے والی ہوتی اگر اسلام کو ماننے والی ہوتی میرے پیارے آقا کی تو پیاری امتی ہوتی تو آج تیرے سر پر ماں کا تاج ہو کر تیرے قدموں کے نیچے جنت ہوتی آج تو بہن بن کر بھائی کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنتی آج تو بیٹی ہو کر میرے آقا نے فرمایا جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے حتیٰ کہ بڑا کرے یا وہ بیٹیوں کا انتقال ہو جائے انا ہوا بیچ انگلی اور شہادت کی انگلی بتائی ایسے ہم جنت میں ساتھ رہیں گے اللہ اکبر ساری زندگی کی تحجد جنت میں آقا کی میت نہیں دے سکتی آقا کا ساتھ نہیں دے سکتی پوری زندگی اللہ کے کعبے کا طباف پوری زندگی حرم محترم کا اعتکاف پوری زندگی عمرہ پوری زندگی دن میں روزہ رات کا قیام کوئی گارنٹی نہیں کہ آقا جنت کے جس مرتبے میں ہوں گے اور جنت کے جس محل میں ہوں گے ہم آقا کے ساتھ ہوں گے آقا قربان جائے امت کی بیٹی کا آپ نے وہ مقام دیا آپ نے فرمایا جو بیٹی کو کچھ دلی سے پالے گا پرورش کرے گا حتیٰ کہ اس کا نکاح کر دے گا یا اس کا انتقال ہو جائے گا فرمایا کہ میں اور وہ بیٹی کا باپ اور ماں جنت میں ایسے ساتھ رہیں گے فرمایا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ یعنی اس کی بیوی حسین تھی خوبصورت تھی بیسوں رشتے آئے بچیاں چھوٹی تھیں لیکن بچیوں کے خاطر اس نے نکاح نہیں کیا کہ نکاح کرنے سے بچیوں کی تربیت اور بچیوں کی پرورش میں فرق آئے گا آقا نے کہا کہ جنت میں وہ بیوہ عورت میرے ساتھ ہوگی میں جنت کے مکینوں کے ساتھ خود محمد اس کا نکاح پڑھائے گا اس سے بڑا کوئی درجہ ہے اس سے بڑا کوئی مقام ہے جب میں دیکھتا ہوں ان ایئر ہوسٹسوں کو کہ ہمارے کھائے ہوئے جھوٹے برتن کو یہ اٹھاتے ہیں ہماری کئی کی ہوئی یہ پالیتھین اور پلاسٹک کی تھیلیوں کو اٹھاتی ہیں اور جب ہم چل نہیں پاتے ہمارے بڑے ہمیں سہارا دے کر بیت الخلا تک لے جاتے ہیں اور بیت الخلا کرنے کے بعد ان کا سہارا لے کر سیٹ تک آنا پڑتا ہے وارے واہ انسانیت کے کارخانے کا مالکن تجھے بنایا گیا انسانیت کے کارخانے کا تجھے مینیجر بنایا گیا دنیا کے کمینوں کے عقل کو چاٹ چکی ہے میرے اللہ کی شریعت نے میرے محبوب کی سنت نے عورت کو اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا آج اس کو اسے نکال کر یہ ناچنے والی بن گئی یہ جسم کو اچھالنے والی بن گئی میں بادورا ایئرپورٹ پر تھا ایک فلم میں کام کرنے والا حرام زادہ اپنی بیوی کو لے کر Air Jet Jet Airways کے تیارے میں کلکتہ کے لیے سوار ہونا چاہ رہا تھا وہاں کا جو اسٹاف تھا وہ کوئی قریب جا کر فوٹو کھنچوا رہا ہے کوئی اس کا آڈیو گراف لے رہا ہے اور یہاں شیشے کے باہر جو مسافر اپنے تیارے کا انتظار کر رہے تھے وہ اس کو موبائل میں گرفتار کر رہے ہیں ان کی عقل کھا گئی اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں یہ دشمن ہیں انہوں نے حیا کا سودا کیا انہوں نے عصمت کا سودا کیا انہوں نے قوم کی لڑکیوں کو ننگا کیا انہوں نے قوم کی بیٹیوں کو نچوایا انہوں نے قوم کی لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلوایا ابھی میں کلکتہ کی ایک لاڈنگ کے اندر ایک مجبوری کی وجہ سے رکا ہوا تھا ٹی وی کو آن کیا واردات نام کے سیریل کے اندر بتایا گیا کہ اسکول کی دلی کی پچاس لڑکیوں کو کٹنپ کر کر ان کو بڑے ہونے کا انجیکشن دیا گیا تاکہ وقت سے پہلے وہ بالغا ہو جائیں وقت سے پہلے ان کا سینہ بڑا نظر آئے وقت سے پہلے وہ گوشہ ہو جائیں پھر ان کو دبئی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو قہوہ خانوں کے حوالے کیا جاتا ہے یہ ایک نمبر کے ڈاکو ایک نمبر کے دہشت گرد ایک نمبر کے انسانیت کے دشمن ہیں اسلام کا احسان ہے میرے آقا کا احسان ہے کہ قیمتی ہیری کو چھپا کر رکھا جاتا ہے چپل بغل میں مار کر مسلے پر نہیں رکھا جاتا اور اگر ہیرا ہو اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے دولت ہو چھپا کر رکھا جاتا ہے حضرت مولانا ابرار الق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بازار سے تم جب گوشت لے کر اپنے مکان میں جاتے ہو سو گرام گوشت لے کر چین اور کتا اچک نہ لے اس گوشت کو چھپا کر لے جاتے ہو اے انسانوں تمہاری عقل پر مٹی پڑ گئی کہ اس گوشت کے عزت کی عزت کی مورتی کو بے پردہ تم بازاروں میں گھماتے ہو سو گرام گوشت کی عزت ہے کہ کتا اسے منہ نہ مار دے چیل اس کو اچک نہ لے یہ عزت کی یہ عصمت کی یہ عزت کی یہ پاک دامنی کی وہ دیوی جو ماں بن کر قدموں میں جنت بناتی ہے جو بیٹی بن کر ماں باپ وہ جنت میں بھیجتی ہے جو بہن بن کر بھائی کے جنت کا وسیلہ بنتی ہے جو بیوی بن کر اپنے شوہر کے آدھے ایمان کا تقریر کا درجہ بنتی ہے ارے کمینوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا پرو پکنڈا اخبارات کے اندر مضامین کہ دیوبند کو سوچ سمجھ کر فتوا دینا چاہیے تھا کوئی سوچ نہیں بلکہ ایک کمینے نے یہاں تک کہہ دیا یہ طالبانہ ذہنیت ہے اگر عورت کو بچانا طالبانہ ذہنیت ہے اس کی عزت کو بچانا ہم دن کے اجالے میں کہتے ہیں کہ اس طالبانہ ذہنیت کے ہم حامی ہیں اس کے لیے مرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم جامع شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں عورت کی عزت عورت کی عزت عورت کی پاک دامنی کے لیے جان دینے والا بھی شہید ہے وہ عورت بھی شہید ہے جو اپنی عفت اور پاک داونی کو بچاتے ہوئے وہ موت کے لقمے لقبہ بن کر وہ موت کے منہ میں چلی جائے شریعت اس کو شہادت کا مقام دیتی ہے ہمارے پاس عزت کا مقام ہے تم نے عورت کو دھوکہ دے کر سیاست کے اندر اتارا اور اسے چپل کی کمپنی میں اسے شراب کی کمپنی میں اسے ناچنے کے ٹیبل پر اور میز پر تم اس کو لے کر آئے نہیں عورت گھر کی ملکہ ہے وہ قطب پیدا کرے گی وہ پیدا کرے گی اور ایک مرد دو کام نہیں کر سکتا کہ میں مجھے اگر دو کام دے دیے جائیں ایک ٹریننگ کا کام بھی دے دیا جائے اور دوسرا مطالعہ کرنا یعنی کتاب پڑھ کر سمجھانے کا اور درس و تدریس کا کام دے دیا جائے میں ٹریننگ کروں گا میں کتاب پڑھاؤں گا دو کام نہیں کر سکتا عورت جب گھر سے نکلی تو اس گھر کے اندر ڈاکو پیدا ہو گئے اس گھر کے اندر اچکے پیدا ہو گئے ان اولاد کو ماں کے آغوش کی ضرورت ہے اس نسل کو ماں کی تربیت کی ضرورت ہے اس نسل کو ماں کی روحانی اثرات کی ضرورت ہے یہ ماں رنڈی بن گئی یہ ماں ایئر ہوسٹس بن گئی یہ ماں بازار کے اندر آ گئی یہ ماں نچیا بن گئی اب قوم کے اندر رشوت خور پیدا ہو گئے قوم کے اندر انسانیت کے ڈاکو بن گئے قوم کے اندر نقلی دوائیں بیچنے والے والے بدکاری کرنے والے اور بچوں کا کٹن کر کر انجیکشن دے کر ان کے سینے اور جسم کو بڑھا کر دبئی کو اسمگل کرنے والے ہو گئے میری ماں گھر میں ہوتی اور اولاد کی تربیت کرتی امام بخاری پیدا ہو سکتا تھا کاجا میری پیدا ہو سکتا تھا ٹیپو سلطان پیدا ہو سکتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا تھا یہ گھر سے باہر نکلی اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اجاڑ دیا نیست نابود کر دیا اور یہ اولاد در در کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئی یہ ڈاکو بن گئی یہ اچکی بن گئی ارے ایک کھیت کی اگر نگہ بانی نہ کی جائے اس کھیت میں کیڑے بن جاتے ہیں ایک سعید کی نگہدانی نہ کی جائے اس سعید پر غیر قابض ہو جاتے ہیں ایک عورت کی نگہدانی کو شریعت نے اہم مقام دیا ہے اس کے آداب بتائے بات کرے تو کیسے کرے کتنا کرے کتنوں کے سامنے کتنا بدن کھولے چہرہ ہتھیلیاں اور پیر کے پنجے ان لوگوں کے سامنے کھولے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ماموں ہے چچا ہے دادا ہے نانا ہے باپ ہے بھائی ہے ان کے سامنے چہرہ ہتھیلیا اور پیر کے پنجے اور ان کے علاوہ جن سے نکاح کبھی بھی ممکن ہے شریعت نے کہا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک ناخون تک دکھانا تمہارا حرام ہے اور پانی کے قریب جاتے ہو پانی پر پرچھائی پڑتی ہے وہ پرچھائی بھی تمہاری غیروں کو دکھانا حرام ہے تمہارے جسموں سے نکلے ہوئے بال غیر محرم کے ہاتھ لگنا حرام ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے زندگی کے اندر کبھی پہلی کا چاند نہیں دیکھا پہلی کا چاند دیکھنے میں کیا گنا ہے اپنے گھر سے دیکھا جا سکتا ہے اپنے گھر کی کھڑکی سے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے حضرت فاطمہ بے شک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا آپ نے نبی کے جگر گوشے ہونے کا حق ادا کر دیا بی بی فاطمہ میری بہن آپ نے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا حق ادا کر دیا بی بی فاطمہ امت کی بیٹی امت کی بہن آپ نے جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا حق ادا کر دیا قربان جائے فاطمہ اگر ہماری صدا فرشتے تم تک پہنچائے تم دعا کرنا کہ امت کی اور بیٹیوں میں تمہاری حیا کا پرتو پڑ جائے تمہاری شرم کا پرتو پڑ جائے گھرانہ تمہارے جیسا ہو جائے لباس تمہارے جیسا ہو جائے تحریر تمہاری جیسی ہو جائے تب تمہارے جیسا ہو جائے بی بی فاطمہ دعا کرنا رب کائنات میں کے دربار میں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی یہ امت کہیں سے کہیں چلی گئی یہ پڑھانے کے چکر میں یہود و نسارا کا لباس دے بیٹھی یہ برقے کے چکر میں بے حیائی دے بیٹھی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا اسی زمانے میں فتنہ چکا تھا برقے کے نام پر کہ برقع اتنا چست ہوتا تھا اتنا ٹائٹ اس زمانے میں بننے لگا تھا کہ عورت کے جسم کی حیت آنے لگی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کو اللہ نے اپنا نام باطن دے رکھا ہے اور آج یہ عورت برقع کے نام پر کے نام پر بے حیائی کر رہی ہے اور ان خبیصوں انگریزوں نے یہود و نسارا نے بول بیٹے کا جو جو ہے پھول کا اور جو ہے کہ وہ کاریگری کا وہ زری کا جو کام کیا ہے یقیناً یہ چماروں کا رنڈیوں کا کام ہے یہ کام کے برقے یہ کنکروں کے لگے ہوئے برقے یہ برقے یہ ضلع کے دعوت دینے والے ہیں یہ حجاب نہیں یہ برقع نہیں یہ اسلامک بوٹک نہیں یہ کافرانہ بوٹک ہے جس میں چہرہ دکھائی دیتا ہے ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت چہرے پر نقاب ڈال کر آنکھوں میں سرما لگا کر آنکھوں میں آئر لگا کر اور اس کے آبرو کی کٹنگ کر کر وہ جو آنکھ دکھاتی ہے آنکھ ہی تو وہ ہے کہ جس کے دریا میں ڈوب کر اچھے اچھوں کے دل تباہ برباد ہو جاتے ہیں کہا اس آنکھ کے دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے اس آنکھ کا بھی پردہ ہے اس چہرے کا بھی پردہ ہے تو پھر یہ جو ہے اس پردے پر یہ کنکر کیوں لگ رہے ہیں یہ بول بیٹے کا کام کیوں ہو رہا ہے یہ کاریگری کا کام کیوں ہو رہا ہے تاکہ جانے والا اس کی بدسورتی پر تھوک نہ سکے پیشاب نہ کر سکے بلغم ڈال نہ سکے تو کم سے کم یہ کنکر آپ کے two wheeler four wheeler light سے جگمگا اٹھیں گے اور جب جگمگا اٹھیں گے تو آپ کی نگاہ اس بوڑھی کمی میں حرم زادی رنڈی عورت کی طرف جائے گی شریعت کہتی ہے یہ عزت کی چیز ہے یہ خدا کی صفت ہے یہ باطن کا مظہر ہے خدا کی صفت باطن کا اس لیے شریعت نے کہا ایسے برقے کہ جن کے اندر بے حیائی ہوتی ہے بلکہ میرے آقا نے فرمایا اور بری بری خطرناک وعید آپ نے سنائی کہ دو طبقے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا قیامت کے قریب آئیں گے جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی کہا ایک طبقہ وہ کہ جن کے ہاتھوں میں بیل کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پر ظلم و ستم کیا کریں گے اور دوسرا طبقہ وہ کہ جو عورتوں کا ہے کافیات ان آریات برخا پہنی ہوئی ہوں گی دھوپڑ کا پورا ناپ دکھتا ہوگا پاخانے کی جگہ نظر آتی ہوگی شرمگاہ نظر آتی ہوگی سینے کا اچھان نظر آتا ہوگا آپ نے فرمایا یہ عورتوں کا طبقہ جنت میں جانا تو دور کی بات اللہ سے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں کرے گا کتنی خطرناک وعید ہے خطرناک وعید ہے اب فلم میں کام کرنے والے اور کچھ مکار ایار دھوکے باز جو مسلمانوں کے خاندان میں یہودی رتبے سے پیدا ہو گئے انگریز کے رتبے سے پیدا ہو گئے عیسائی رتبے سے پیدا ہو گئے جن کو جو ہے نبی کے طور طریقوں سے چیڑ ہے بھائی ایک رنڈی عورت سے پوچھا جائے کہ دارلوم دیومن نے فتوا دیا اس فتوے کو میں چور ہوں تو میں چوری کی سپورٹ کروں گا میں زانی ہوں زنا کی طرف داری کروں گا میں شرابی ہوں شراب کی تعریف کروں گا تو کالج میں پڑھنے والی اس کو معاشقے میں پھنسی ہوئی غیر کا حمل لے کر وہ نرسنگ ہوم کے اندر گرانے والی اس رنڈی کے پاس میڈیا پہنچے اور مائک لے کر پوچھے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے وہ کہنے لگی کہ فلاں فلاں میرا نام ہے کہ میرا نام جو ہے حسنا ہے یہ ہے وہ ہے بتاؤ نے پر ارے بالکل بیکار ہے ہم آزاد پھرتی ہیں تو ایک خاتون نے کہا ہم نے سنا کہ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ بزنس نہیں کیا کرتی تھی جب بزنس وہ کیا کرتی تھی تو ہمارا کالجوں میں آنا ہمارا پارکوں میں گھومنا ہمارا شاپنگ کرنا کیا برا ہے اس کمینی کو اس کتیا کی اولاد کو کیا معلوم حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیا شاپنگ کمپلیکس کے اندر مال شاپنگ مال میں آ کر وہ اللہ گندے قسم کے کپڑے پہن کر وہ تجارت کیا کرتی تھی تجارت کی کیفیت کیا تھی تجارت کی نوعیت کیا تھی میں امام رہ کر بھی بزنس کر سکتا ہوں یہ ہمارے بھائی تاجر ہیں فرض کیجئے کہ ان کی تجارت فروٹ کی ہے میں نے کہا کہ میرے پاس ایک لاکھ روپے فاضی ہے آپ ایک لاکھ روپے لے لیجئے اور اس میں بزنس کیجئے جو نفع آئے گا وہ آپ کا آدھا میرا آدھا تو بزنس کر رہا ہوں لیکن میں گھر میں ہوں حضرت قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نا جو بزنس کرتی تھی تجارت کرتی تھی یہ نہیں کہ انہوں نے دکان کو سجایا ہوا تھا شاپنگ مال کو سجایا ہوا تھا اور بگ بازار کے اندر جا کر دکان لگایا ہوا تھا بلکہ بٹائی پر تاجروں کو باندھ دیتی تھی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انہوں نے مال دیا کبھی گھر سے نہیں نکلی حضرت قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کے پردے پر ان کی شرم پر ان کی حیا پر ان کی عصمت پر ان کی عزت پر ان کی دامنی پر فرشتے شرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل شرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے دوپٹہ کچھ سر کا ہوا تھا سر کے بال نظر آئے تھے جبریل امین علیہ السلام آسمان سے وہی لے کر آئے نبی کے دولت کے دے کے قریب تھے قریب جاتے آتے قریب جاتے آتے قریب جاتے آتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ سلاط وسلام کو دیکھ لیا اللہ کا پیغام لے کر آئے اللہ کی وہی لے کر آئے جبرائیل آتے کیوں نہیں فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے آپ تشریف لائے تشریف لے گئے آقا فرمایا کہاں میں کہ دیکھو اما خطےجہ کے سر سے دوپٹا سرکا ہوا ہے جبرائیل کے باپ کی مجال نہیں کہ کتےجہ کے بال نظر آئے وہ قدم رکھ دے یہ وہ مقدس ذاتیں تھیں جن کی حیا سے جبرئی شرمایا کرتا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی عورت عورت اس زمانے کے مردوں میں وہ حیا تھی کہ ایک مرتبہ جبرئیل علیہ السلام آئے یہی معاملہ کہ آنے رہے ہیں آخا نے پوچھا جبرائیل کیوں نہیں آتے فرمایا ایک منٹ تشریف لائیے کہا کہ دیکھیے عثمان کے پنڈلی سے چادر سر کی ہوئی ہے اگر میں آ جاؤں اس حالت کے اندر عثمان ساری زندگی روتا رہے گا کہ میری پنڈلی کو جبرائیل دیکھ بیٹھا میری میری پنڈلی کو جبرائیل آنکھوں سے دیکھ لیا عورت تو عورت مردوں کے اندر وہ شرم تھی وہ حیا کا عنصر تھا تو یہ کمینی عورتیں جو بازاروں میں پھر کر رنڈی پنا کرنے والی الحاظ بلّہ ان کے منہ سے حضرت اما پتہ کا نام زیبا نہیں دیتا تم فلموں کی ہیروئنوں کا نام لو کیوں ہماری اما کا نام لے کر تم اپنی جو ہے ہماری اماں کے نام کا کی توہین کرتے ہو سے یہ اس قسم کی مثال ہے کہاں وہ آتی تھی کہاں وہ بے پردہ ہوتی تھی قرآن شریف نے کہا حضرات صاحب کرام کو جو کائنات کا مقدس ترین طبقہ تھا بس الحن الائی حجاب کہ اے صاحب کرام اگر تمہیں ازواج متحرات سے کوئی کام ہے پردے کے اوٹ سے تم بات کیا کرو یہ ہماری مایت ازواج متحرات صاحب کرام کائنات کی بزرگی کا خلاصہ تقوی کا خلاصہ لیکن ان کو کہا گیا کہ ازواج متحرات سے بات کرنا ہو پردے کے پیچھے سے بات کیا کرے اذان کی فضیلت امامت کی فضیلت جماعت کی نماز کی فضیلت لیکن عورت کو حکم دیا کہ تو اذان نہ دے عورت کو حکم دیا کہ تو صفوں کے اندر نہ آئے عورت کو حکم دیا تو عید کے اندر نہ آئے عورت کو حکم دیا امامت نہ کرے عورت کو حکم دیا تو اراد زور سے نہ کیا کرے یہ پردے کا اتنا اہتمام کہ ہزام سے دور رکھا گیا مسجد سے دور رکھا گیا اب یہ لڑکی باہر آئے گی دارلون دیون اللہ کی رحمت تجھ نچھاور ہو تو نے جو ہے صحیح پتوا دیا اور صحیح تو نے مسئلہ بتایا اب یہ فرقہ پرستوں کے ایوانوں کے اندر آگ لگی تو لگنے دو یہ ہر وقت لگی ہے جب نبی پر قرآن آتا تھا احکامات آتے تھے اس وقت ابو جہل کے ایوان میں آگ لگتی تھی موسا پر تو ریت کے احکامات آئے تھے اس وقت فرون کے ایوان کے اندر آگ لگی تھی جب ابراہیم پر صحیح پہ آئے تھے نبی کے ایوان کے اندر آگ لگی تھی اب جو ہے دان لوم فتوے ظاہر کر رہا ہے کر رہا ہے اب داطل کے ایوانوں کے اندر آگ لگے گی یہ ماں جب اپنے گھروں کے اندر تھی ایسے ولیوں کو ایسے کتبوں کو ایسے انہوں نے پرہزگاروں کو جنم دیا کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی آج لوگ کہتے ہیں صاحب تم آخری میں رکعت میں کیوں آئے پچھلی سب میں کیوں آئے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں فجر کی نماز قضا کیوں ہوئی ہمارے پاس وقت نہیں اثر کیوں آئے لیٹ کہا ہمارے پاس وقت نہیں جمعہ میں ایک بیس میں کیوں آئے سور کا پاخانہ کھا کر اور کتے کا پیشاب پی کر نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں کیا ہم نے بیوی کی یاد میں تاج محل بنایا اوم و ملت کے لیے انجینئرنگ کالج قائم کیا تم نے ایک دو سو قیدیوں کو جیل سے رہا کروایا تم نے مظلوموں کو انصاف کیا تم نے کر لیا تیس سال میں چالیس سال میں پچاس سال میں سوائے اس کے کہ تم دنیا کے کتے اور دنیا کے پجاری ہو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک ماں کے دین تھی یہ بھی ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا جو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے جنازہ تھا دلی کے اندر اور اعلان تھا کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی زندگی کے اندر اثر کی پہلے کی چار سنت نہ چھوٹی ہو وہ تو سنت غیر مقدہ جس کی نگاہ غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور جس کی تحجد کبھی خزا نہ ہوئی ہو بتائیے تدبیر اولا نہ چھوٹی ہو بتائیے کس میں یا اوساف اتنا بڑا مجمع بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے بزرگان دین بڑے بڑے مدارس کے محتب کسی کی ہمت نہیں کسی میں جرت نہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے اتنا سخت آپ نے جو ہے شرط لگائی اتنی سخت شرطیں لگائی کہ آنکھ غیر محرم پر نہ پڑی ہو اثر سے پہلے کی چار رکعت نہ چوٹی ہو تدبیر اولا نہ چوٹی ہو تحجد نہ چوٹی ہو یا اللہ ماجرا کیا ہے جب کافی دیر ہو گئی سناٹا تاری ہو گیا شمس الدین سلطان التنز جو اس وقت دلی کے بادشاہ تھے آئے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے وقت کا بادشاہ کہتا ہے اے بختیار کاکی تجھے کیا ملا میرے اوپر سے پردہ ہٹا کر یہ راستہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی کنکڑی بیچنے والا چڈی بنیان بیچنے والا نہیں تھا وہ وقت کا بادشاہ تھا فوجوں کو بھیجنا آنے والے قافلوں کا استقبال کرنا غریبوں کی نگہ داشت کرنا امور سلطنت اور امور مملکت کو انج... کون سی دکان تو چلاتا ہے کون سا کارخانہ چلاتا ہے دلی اور اس وقت ہندوستان کی مملکت میں بنگلہ دیش ہندوستان کی مملکت کے اندر پاکستان یہ تو بٹوارا بعد میں ہوا جو بادشاہ دلی کے تخت پر بیٹھتا اس مملکت کے اندر پاکستان بھی تھا بنگلہ دیش بھی تھا ہندوستان بھی تھا اتنے بڑے رقبے کے مالک کا اتنے بڑے رقبے کی مملکت کا بادشاہ وہ آ کر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر کہتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے میرے اوپر سے پردے کو ہٹا دیا یہ راستہ میرے اللہ کے درمیان آدمی چاہے کوئی کام کرنے والا لیکن اگر نماز وقت پر پڑھنا چاہے اگر چاہے تلاوت کرنا کہ روزانہ اتنے پارے تلاوت کروں گا اتنی مرتبہ دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی شمس الدین التمش بادشاہ تھے انہوں نے کہا اے اللہ تو گواہ ہے کہ جو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے شرائط رکھے الحمد للہ تمام شرائط آج میرے اندر موجود ہیں یہ کہہ کر انہوں نے نماز جنازہ کو پڑھایا آج بتائیے کہ ہم فجر میں رہتے ہیں تو زہر میں نہیں زہر میں رہتے ہیں تو اثر میں نہیں ہفتے میں رہتے ہیں تو پیر کے دن نہیں کیا صاحب ذرا مصروفیت رہ گئی وقت کا بادشاہ ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان اتنے بڑے رقبے کی مملکت کا سلطان اور بادشاہ اور کہتا ہے کہ زندگی میں تقبیر تحریمہ میری چھوٹی نہیں بادشاہ کون سا گنا نہیں کر سکتا تھا کہتا ہے کہ میری نگاہ غیر محرم عورت پر نہیں پڑی بادشاہ عمر مملکت اس کو کتنا مصروف نہیں رکھتے ہوں گے کہنے لگا کہ صاحب نہیں مجھے جو ہے اثر سے پہلے کی سنت تک بھی نہیں چھوٹی اس کے اثر سے پہلے کی سنت نہیں چھوٹی کیا اشراق چھوٹ جائے گی کیا وابین چھوٹ جائے گی کیا تحجد اس کی چھوٹ جائے گی کیا چاش کی نماز چھوٹ جائے گی نہیں صاحب بالکل نہیں چھوٹے گی دیکھو یہ دنیا کے پیچھے نہ پڑو یہ دنیا مقدر ہے ماں کے پیٹ میں رب کائنات نے لکھ دیا ہے میں نے ہزار مرتبہ کہا لاکھ مرتبہ کہا بھی کہتا رہا آج بھی کہوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا قبر میں تمہارے جانے تک کہتا رہوں گا نہ بیوی کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی نہ بال کام آئے گی نکال کر پھینک تو دل سے ماں باپ جو ہے بیوی کی محبت کو اولاد کی محبت کو غلامی کی توپ کو نکال دو اس نے تمہیں باندھ رکھا ہے اس نے تمہیں فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے عورت کو جب فتنہ کہا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں رنڈی خانے میں شرمگاہ بیچنے والی عزت بیچنے والی آبرو بیچنے والی رنڈی فتنا ہے ہماری جہاز کی ایئر ہوسٹس فتنا ہے یہ جو گھر کی عورت ہے یہ ناگن ہے اس کے فتنے سے تم نہیں بچ سکتے ایسا زہریلا دستی ہے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے روح افزا پلا رہی ہے اور پتہ اس وقت لگے گا جب قبر میں جائیں گے پتا اس وقت لگے گا جب آپ میدان میں میں جائیں گے میں کہہ رہا ہوں ایمان کا چشمہ جس کے لگا ہے ایمان کا ذائقہ صحابہ کرام اور صحابہ بے وقوف تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیوی کے ہاتھ کی مہندی ختم نہیں ہوئی تھی ان کے جسم سے زعفران کی خوشبو ختم نہیں ہوئی تھی اور اعلان ہوا یا یوح لدینہ آمن قیل کیلا لکمن فرو پی اللہ نکلو اللہ کے راستے میں سہاگ رات بنائی تھی غسل واجب تھا کیا ان کے دل میں بیوی کی محبت نہیں تھی کیا جذبات نہیں تھے وہ ہماری طرح حکیموں کا حلوہ کھاتے تھے ویگرا انجیکشن ٹیبلٹ لیتے تھے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ چار چار بیویوں سے بیک وقت ملاقات کرتے تھے ستر سو بچوں کے باپ تھے وہ لیکن جانتے تھے عورت ناگن ہے عورت کسی کئی طریقوں سے کے اندر مبتلا کرتی ہے اور ایسا ڈستی ہے اور ایسا زہر چھوڑتی ہے کہ سو پشتوں تک پتا نہیں لگتا حضرت حمزہ نکل گئے اور ان کو غسل دیا فرشتوں نے پانی کے قطرے پڑے صاحب کرام نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جگہ برسات نہیں آ کیا فرمانے لگے حضرت حمزلہ غسل کیے بغیر نکل گئے تھے فرشتے ان کا غسل دے رہے ہیں عورت کے فتنے سے بچے عورت کی حقیقت کو جانا عورت کی مکاری ایاری کو جانا اگر وہ عورت کو ضرورت سمجھتے تو ان کی رہتے ہو ان کا نام لے کر بلایا گیا کہ حنزلہ نکلو تھی مجبوری ان کی غسل مجبوری تھی شریعت کی بیوی مجبوری تھی ابھی نکاح ہوا تھا چلتے دو دن بعد چلتے تین دن بعد چلتے نہیں میں کہتا ہوں اس کو پہچانو اس کو پہچانو یہ کیا ہے کئی کس طریقے سے یہ ڈنک مارتی ہے اور ایسا مارتی ہے کہ پھر برسوں سانپ مارے فوراً پتا لگے بچھو ڈنک مارے فوراً پتا لگے اس کے ڈنک کا اثر برسوں بعد دکھائی دیتا ہے اس کے ڈسنے کا اثر اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ تم عورتوں کے فتنے سے بچو میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے دو فتنے ہیں جو فتنوں سے بنو اسرائیل تباہ ہوئی برباد ہوئی قسمت میں روزی مقدر قسمت میں سانسیں مقدر اور یہ قسمت پیچھا کرنے لگے تو میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا دنیا کی کوئی طاقت اسے پیچھا نہیں چھوڑا سکتی تھا کسان کسان کو قسمت وقت کا بادشاہ بنا دیا کرتا تھا الٹا کام اور ہو جاتا تھا سیدھا اس نے کہا کھڑکی کی طرف اشارہ جاؤ مرو تم اپنی بیل کو یہاں باہر دیکھو اب اس نے لوگوں نے کہا کہ یہ ولی صاحب بتا رہے ہیں کھڑکی کے باہر تو وہاں گائے مل گئی کہنے لگے کہ تم نے جو بتایا وہ صحیح ہے بادشاہ کے محل میں انہوں نے کہا اللہ میری توبہ میں کیسے بتاؤں توبہ نام کی کنیز تھی اس نے دیا ہاں ہاں میں نے ہار چنایا تجھے کیسے معلوم خبردار میرے نام کو نہ بتانا ہار کہا ہے میں بتا دوں یہ قسمت ساتھ دے تو برے حالات جڑ کر اچھے حالات بن جاتے ہیں مٹی سونا بن جاتی ہے اور خدا کی مار پڑے اور خدا کا جوتا پڑے تو گھر کی عورت تیری ناگن بن جاتی ہے اور سونے میں ہاتھ ڈالے مٹی بن جاتی ہے روزی میں ہاتھ ڈالے تو کیڑے بن جاتے ہیں ایک دکان کافر چلا کر وہ بلڈنگ بن لیتا ہے تو یہ سوچ کر اس دکان کے اندر بہت ترقی ہے اس دکان کو چھوڑنے کے بعد تو لیتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیری پراپرٹی کو بھی فروخت کرا دیتا ہے اور تجھے کنگال کرا دیتا ہے دکان کرنے والا ہوتا تو اس کو مالدار بنانے والا وہ دکان تجھے مالدار نہیں بناتا وہ بنانے والا ہے وہ فقیر بنانے والا ہے میں تو کہتا ہوں گوشت کی مارکیٹ ہے ستر دکان ہے اسی دکان ہے سب دکانوں کی حالت الگ الگ ہے کوئی امیر ہے کوئی میڈیم ہے کوئی غریب ہے کوئی لکھپتی ہے کوئی سب وہی گوشت بیچتے ہیں سب کے دام وہی ہیں لیکن یہ خدا کی شان دیکھو اگر گوشت کی دکان سے مال ملنا ہوتا دولت ملنا ہوتا تو اسی میں کوئی کروڑوں کے قرض میں کیوں ڈوبا ہوا اسی میں کوئی لکھپتی کیوں اسی میں کوئی جو ہے ارب پتی کیوں اسی میں کوئی حاجی کیوں دکان نہیں ہے دکان کے پیچھے کوئی ریموٹ کنٹرول ہے وہ ریموٹ دبا رہا ہے کسی کو عمارت کا کسی کو غریبی کا یہ مال کچھ نہیں یہ دولت کچھ نہیں یہ کارخانے کچھ نہیں قسمت پیچھا کرنے لگے جیسے کہ کسان کا پیچھا کیا اس نے کہا اللہ میری توبہ تو وہ توبا نام کے قدیز آ کر اس نے کہہ دیا کھڑکی سے بھاگا وہ کھڑکی سے بھاگا یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں امامت کا لائق نہیں اب نکلے تو چھت گر گئی تو کہا لوگوں نے یا اللہ کتنا بڑا قطب ہے ولی ہے کیسے چھٹ گرنے کا پتہ لگ گیا خود بھی بچ گیا مختدیوں کو بھی بچا لیا اب دوڑ کر جا رہا ہے پیچھے لوگ بھاگ رہے بادشاہ بھاگ رہا ہے تو پہلے زمانے میں چور ڈاکہ ڈال کر مال کا بٹوارا جنگل میں کیا کرتے تھے تو جنگل میں چور مال کا بٹوارا کر رہے تھے لیکن دوڑے دوڑے مولی صاحب آ رہے ہیں پیچھے مختدی آ رہے ہیں اور جو ہے بادشاہ آ رہا ہے کہا کہ میری خبر نہیں ان کو پتا چل گیا کہ ہم نے مال چوری کیا ہے وہ مال چھوڑ کر بھاگ گئے بادشاہ نے کہا کہ واہ امام صاحب کہ آم کے آم بیجوں کے دام یہاں مسجد میں جان بھی بچ گئی یہاں مال بھی بچ گیا واقعی تو اب جو ہے بادشاہ بننے کے لائق ہے تو یہ کہہ کر اس نے پگڑی پلانا چاہی تو جوتا نکال کر مارا کہ یا اللہ کچھ بھی کرو تو یہ میرے ساتھ ہو نہیں پا رہا ہے میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تو بیل مل گیا میں نے کہا یا اللہ میری توبہ تو دعا کے ذریعے سے مال مل گیا اور یہاں مسجد سے نکلا تو یہاں جو ہے یہ معاملہ ہو گیا اب تو جوتا لگاؤں گا تو کم سے کم مجھے ٹھوکر مار کر اور تو مجھے اپنے دربار سے نکال بھائی کون برداشت اب جوتا نکال کر مارا اور پگڑی جا کر گر گئی اب اس کے جو وزرا تھے بادشاہ اب رہا نہیں جاتا اب اس کو مارنا چاہیے ایک نمبر کا کمینہ زلیل انسان ہے تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا نہیں یہ تو بہت عقل مند ہے اللہ کا ولی ہے اللہ اسے غیب کا علم دیا ہے کہا کیا بادشاہ کہا ایک چھوٹا زہریلا سام میری پگڑی میں گھس چکا تھا میں اس کو پلانا چاہ رہا تھا تو وہ مجھے پگڑی سے اتر کر گسنا چاہ رہا تھا تو جوتا لے کر جو مارا تو میں نے پگڑی کو جو جھٹکا تو وہ زہریلا سانپ بھاگ گیا اب یہاں بھی جو ہے قسمت نے اس کا پیچھا کیا اب کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تمام درباریوں نے اسے کھینچ لیا گھیرے میں ڈال لیا پھر اس کے بعد بادشاہ نے سینے سے لگایا کہ نہیں اللہ نے تمہیں نوازا ہے اور یہ کہہ کر اس کے سر کے اندر اس کو جو ہے پگڑی پلا دی اور وہ کسان جنگل کے اندر اس کی تاج پوشی ہوئی بادشاہوں کی تاج پوشی بادشاہوں کے دربار میں ہوتی ہے لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جس کی تاج پوشی جو ہے جنگل کے اندر منگل بناتے ہوئے تو بہرحال اگر قسمت پیچھا کرے انسان کہاں سے کہاں تک اس کو پہنچا دیتی ہے اسی طریقے کا ایک واقعہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں انسانوں کی قرید و فروخت ہوا کرتی تھی لڑکے بیچے جاتے تھے اس کو غلام کہا جاتا تھا اور لڑکیاں بیچی جاتی تھیں ان کو باندھی کہا جاتا تھا ایک لڑکا تھا بڑا ذہین اس کا نام جو ہے عبداللہ تھا بہت جو ہے ذہین تھا اب لوگ آتے اس کو خریدنے کے لیے تو یہ کہتا کہ نہیں صاحب اس کے اندر علم ہے حکمت ہے فنون ہے تو اس کی قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی حتیٰ کہ ایک تاجر آیا اپنے ساٹھ غلاموں کو دے کر اس جو ہے عبداللہ نام کے ذہین غلام کو اپنے پاس لے لیا وقت کے بادشاہ کو اس کا علم ہوا کہ یہ غلام ساٹھ غلاموں کے بدلے خریدا گیا ہے اتفاق یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر تحت سالی آ گئی لوگ قطرے قطرے پانی کے محتاج ہو گئے جب پانی سوکھ گیا تو کھیت کلیان سوکھ گئے پڑوس کے ملک کے اندر پانی تھا اور یہ بادشاہ اس ملک کے قانون کے تحت اس ملک سے پانی مانگا وہ پانی دینے سے انکار کر بیٹھا اور اصول یہ تھا کہ جو پانی دینے سے انکار کرے وہ ملک اس ملک پر حملہ آور ہو جنگ کرے کئی جنگیں کی لیکن ہر تدبیر ناکام ہو جاتی ہر فوج شکست کھا جاتی ہر قافلہ ہار جاتا تو اس کے بادشاہ کے علم میں بات لائی گئی ایک غلام بڑا ذہین ہے عقل مند ہے اور بہت حکمت کا ماہر ہے فوجی مہارت رکھنے والا ہے بادشاہ ایک کام کرو اسے بلاؤ اور اس کے ذریعے سے اس ملک کو فتح کرواؤ تو اب اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ آپ ہمارے فوج کے سب سالار ہیں آپ اس ملک پر حملہ کیجئے گا اور حملہ کرنے کے بعد پانی کے جو سوتے ہیں ان کو اس ملک کی طرف لائیے گا کیا یہ غلام اس ملک پر حملہ کر کر فتح یاب ہو جاتا ہے اور کیا اس کو غلام کو بادشاہت ملتی ہے اور اس ملک کا یہ بیتاج بادشاہ بن جاتا ہے قسمت اگر ساتھ دے کیا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ بتائیں گے اور پھر بتائیں گے انسان اپنی زندگی میں سکھ اور آرام لانے کا جو راز تھا وہ رہ ہی گیا ہم اس راز کے ساتھ اگلی جمعہ آئیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا کے دھوکے سے حفاظت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فراست ایمانی نصیب فرمائے اللہ ہمیں زمانے کے فکروں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین وافردان الحمد للہ رب العالمین